یہ سوال تھا کیا زکات کے زکات ڈالی کہ کیا وائف کو مطلب جوزا کو کی زکات خصوصی طور پہ اگر کسی نے پوچھ کر نام دی ہو کہ میں آپ کی بھی زکوٰۃ دے رہا ہوں اور ان کا کچھ سونا وغیرہ ہو ان کے گھر سے آیا اور اس پہ اس نے خصوصی طور پہ ایسا پوچھا نہیں ہے کہ میں آپ کے سونے کی بھی ساتھ نکال رہا ہوں اور میری بھی نکال رہا ہوں ایسے ورڈنگ یوز کر کے فائدہ اجازت وغیرہ لے کے اگر زکوٰۃ نہ نکالی ہو اور اس نے عموماً ایسے سمجھ کے کہ بھائی سب کی زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں گھر کا بڑا ہوں میں تو کیا بیوی کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی کیا وہ زکوٰۃ اس کو دوبارہ سے نکالنی پڑے گی جزاک اللہ خیرم اور ایک سوال تھا مفتی صاحب ساتھ ساتھ ہی پوچھ لوں اگر اجازت ہو تو کہ عشا کی نماز مغرب فجر سے دس پندرہ یا بیس منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک ایک گھنٹہ پہلے اگر کوئی پڑے عموماً ایسی عادت بنا کر تو کیا یہ صحیح ہے جزاک اللہ خیر راجل بھائی سمجھ نہیں دوسرے سوال کی تو آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ فجر کی نماز کے بارے میں کہا یا تہجد کی نماز کے بارے میں وہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ پلیز آپ دوبارہ کریں گے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو گھر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہر سال ایسا ہوتا ہے اور پتا ہے بی کو کہ میرے زیور کی زکات جو ہے وہ میرا خامہ دیتا ہے تو پھر اس میں کباہت نہیں ہے اگر گھر میں ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں، پہلے بیوی ہی دیتی تھی تو ایک سال خامن دے دی پھر آپ بیوی سے پوچھنا چاہیے دینے کے بعد بھی کہ میں نے آپ کی زکات دے دی کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں زکات تو یقیناً ادا ہوگی وہ نہ خوش ہو تب بھی زکات تو ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ تو فرض ہے وہ کہے میں نے زکات دینی نہیں تو یہ ہی غلط ہے وہ کہے نہیں دینی تب بھی خامد زبردستی بھی زکات جو ہے وہ دے سکتا ہے تو اس لیے یعنی بیوی کو پوچھ لینا بہتر ہے نہیں تو گھر کا خامد ہے جہاں دوسرے کام وہ بغیر پوچھے کرتا ہے تو نیکی کا کام بھی غیر پوچھے کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیوی کو